سعید بن منصور اور زہر بن حرب نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں سفیان نے سلیمان احول سے حدیث بیان کی انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ حج کے بعد ہر سمت میں نکل کر چلے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ہرگز روانہ نہ ہو یہاں تک کہ اس کی آخری حاضری بطور طواف بیت اللہ کی ہو زہر نے کہا ہر سمت اور ہر سم میں نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو انیس